عبادات کے جتنے اقسام ہیں وہ عشق و محبت کا اظہار ہے عشق و محبت کا اظہار ہے ایک شاعر کہتا ہے سرائکی میں سرائکی میں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح عکاسی کرتا ہے اپنے اعمال کی رات کو اپنے سینے تے تیرا نا شکر دا تا سمدا رات کو اپنے سینے پہ تیرا نام اپنے سینے پہ پھونکتا ہوں دم کرتا ہوں اللہ اللہ ایک عمل ہے لیکن اظہار عشق و محبت ہے اظہار عشق و محبت کا ہے رات کو اپنے سینے تھے سدنا شکر داتا سمدا دم کرتا ہوں شکر نہ منا دم کرتا ہوں ابھی عمل کا عمل ہے مقصود اس کا محبت کا اظہار ہے کہ ایسا مجھے تجھ سے لگا لگاؤ اور محبت ہے کہ تیرے نام کو بھی اپنے سینے پہ لگاتا ہوں عمل کا عمل ہے ہم پڑھ پڑھ کے دم کرتے ہیں نا ادھر حقیقت یہ بھی ایک عشق کا اظہار ہے آگے تیری بھلا کے گوڑے تے تیرے حال بنے دانتا تا دان رات کو تو یاد آتا ہے اور میں تمہیں مل نہیں سکتا درمیان میں حجابات ہیں میں مل نہیں سکتا تو تیری یاد مجھے تڑپاتی ہے تو گٹھنا کھڑا کر کے اس پر سر رکھ کے تجھ سے حال حوال کرتا رہتا ہوں ذرا گٹنا کھڑا کرو نا ایک اس پر سر رکھو یہ غم کی علامت ہے یہ اس طرح کر کے اندر ہی اندر میں تجھ سے حال حوال کرتا رہتا ہوں اب یہ عمل کا عمل ہے عمل کا ایک عمل ہے اور در حقیقت اس میں فراق کا جو رونا اور غم ہے اس کا اظہار ہے اس کا اظہار ہے تیری موج بھلا کے تیری اداسی کو بھولنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایک, ایک انداز ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نہیں بھولتا تو اس کا مطلب نہیں کہ بھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں بھولتا تو اب میں بے چین ہو کے گھٹنے پہ سر رکھ کے تیر سے باتیں کرتا رہتا ہوں تجھ سے حال حوال کرتا رہتا ہوں تیری ج بھلا کے گو کدے ہال وڈیں دان سمدا پھر سوچا دی ہانجی بڑا کدے خواب جٹیں سمدا پپلے پلکے آنکھوں کی پلکوں آنکھوں کی پلکوں پہ آنسوں کی آنسوں کی جس سے جھولا جھولتے ہیں نا وہ تنابیں ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں پینگ تو پلکوں پہ آنسوں کی پینگ بنا کے تیرے خوابوں کو جھلاتا ہوں اس میں پھر مجھے میں سوتا ہوں اس کے بعد سوتا ہوں اب یہ آنکھوں کے ساتھ اظہار محبت ہے پپلے پہ پپلے پہ ہنج دی پینگ بڑا کدے خواب جھٹے داں تا سمدا میں احمد دل دی سے جھوٹے تیرے خیال تا دانتا میں احمد اپنے دل کے اوپر دل کی سیج پر دلہا اور دلہن کی جو پہلی رات بستر بناتے ہیں اس کو سیج کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں سیج تو اپنے دل کی سیج پر پہلے تجھے تیرے خیالوں کو سلاتا ہوں پھر میں سوتا ہوں میں احمد دل دی سے جھوتے کرے خواب سمے تا سم اب اس میں اعمال پیش کیے ہیں اور اعمال میں اس نے اظہار محبت کیا ہے عشق و محبت کا اظہار کیا ہے اس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ عبادات ہیں یہ اعمال در حقیقت اللہ کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار ہے